السلام علیکم ورحمۃ اللہ بنایا اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی انہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کہا جاتا ہے اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علی مجمعین کی جن لوگوں نے زیارت کی ان لوگوں کو تابعین کہا جاتا ہے ہم اہل سنت والجماعت کا ایک عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا جو درجہ ہے جو مقام ہے جو رتبہ ہے بڑے سے بڑا تابعین بڑے سے بڑا گوس بڑے سے بڑا ولی بڑے سے بڑا کتب صحابہ کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا صحابہ کا جو مقام ہے کوئی بھی تابع کوئی بھی ولی یا بزرگ ان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا اور وجہ اس کی یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علی مجمعین تو وہ شخصیات ہے وہ برگزیدہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی ہے لہذا کوئی بھی تابع صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا और उधर یہ حدیث پاک جمعہ کے خطبے میں ہم سنتے ہیں ہر جمعہ کو دوسرے خطبے میں کیا میسیج ہے میسیج یہی ہے اللہ اللہ فی اصحابی لوگوں میرے صحابہ کے باپ میں ڈرنا میرے صحابہ کے باپ میں کوئی جملہ کہنے سے اللہ سے ڈرنا اور میرے بعد انہیں تنقید کا نشانہ نہ بنانا کرٹیسائز نہ کرنا اور جو میرے صحابہ سے محبت کرے گا گویا اس کے دل میں میری بھی محبت ہے میں بھی اس سے محبت کروں گا اور جس نے میرے صحابہ سے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا مقام اور ان کا جو مرتبہ ہے اس کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کر دیا اور ایک جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو اصل میں معاملہ یہ ہے کہ یہ جو ترابی ہم پڑھتے ہیں بیس رکعت تراوی کی نماز جو ہم پڑھتے ہیں یہ اجماع ہوا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کہ باقاعدہ جماعت کے ساتھ میں بیس رکعت تراوی ہو اور جس انداز میں ہم ابھی پڑھتے ہیں یہ پورا اتباع کرنا یا ان کے طریقے پر چلنا یہ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لیکن ہر زمانے میں یہ ہوا کہ الگ الگ گروپ بن گئے کبھی ایسا بھی گروپ پیدا ہوا کہ جس نے کہا کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں اور حضرت معاویہ سے ہمیں دشمنی ہے ایسے بھی لوگ پیدا ہوئے ہم حضرت معاویہ سے محبت کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پر ہمیں اعتراض ہے کہا تھا کہ ہمارے مسلمانوں کی جماعت میں ایسے گروپ بھی کھڑے ہو گئے کہ جو حضرت ابو بکر کو گالی دے رہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دے رہے حضرت عائشہ پر تبرہ بازی اور گالی کا معاملہ کر رہے ایسا ہر زمانے میں ہوتا رہا ہے برحال حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسپیشالٹی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علی مجمعین کی کہ دنیا میں موجود ہے اور اللہ نے رضا مندی کی سرٹیفیکٹ دے دی یہ دلیل ہے اس بات کی کہ صحابہ بعد میں چل کر بھی غلط نہیں کریں گے کیونکہ اللہ محبیب نے عبد البر مالک کی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ کا ایک رول ہے اللہ جس پر راضی ہوتا ہے اس پر پھر بعد میں کبھی بھی ناراض نہیں لہذا دلیل اس بات کی کہ اگر اللہ نے کہہ دیا قرآن میں کہ میں صحابہ پر راضی اللہ تو بعد کی باتوں کو بھی جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ میرے صحابہ غلط نہیں کریں گے کوئی غلط ڈسیشن نہیں لیں گے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے کہہ دیا کہ میں اپنے صحابہ کے اوپر راضی ہوں دنیا میں انہیں یہ میسج دیا گیا ہے اللہ کی رضامندی تو انشاءاللہ ہم لوگوں کو بھی ملے گی کہو نا انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ ہم سے بھی راضی ہوگا اس کی رضا مندی ملے گی لیکن اللہ کا رول یہ ہے کہ دنیا کے سارے لوگوں کو رضا مندی میں جنت میں دوں گا صحابہ کو رضا مندی تو میں دنیا میں دے دوں گا ہماری رضا مندی کا جو فیصلہ ہوگا انشاءاللہ وہ جنت میں ہوگا حدیث پاک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک ایک گروپ کھڑا ہو گیا جن کو خوارج کہا جاتا اس گروپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت شروع کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اوبجیکشن کرنے لگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرٹیسائز کرنے لگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتا چلا اور ہزاروں کی تعداد تھی ان کی سب کو بلائیں اور ان کے ساتھ افام و تفیم کا معاملہ کیا ہر معاملے کو ایکسپلین کیا ان کو جو اوبجیکشنز تھے ان کے جواب دیے نتیجہ یہ ہوا کہ میچورٹی ان میں سے سمجھ گئی اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہمیں جو کچھ آبجیکشن تھا اب ہمارا مائنڈ کلیئر ہو چکا ہے لیکن ابھی بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہو گئے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں سمجھایا جب وہ نہیں مانے تو بلا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک سخت ڈسیشن لیا کہ جو نہیں مانے گا ان کے ساتھ لڑائی کی جائے گی اور وہ لوگ جو منافقت اختیار کر چکے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں ختم کر دیا لیکن کچھ لوگ پھر بھی بچ گئے تین آدمی ایک کا نام ہے برق بن عبداللہ دوسرے کا نام ہے امر تیمی امر بن بکر تیمی اور تیسرے کا نام ہے عبد الرحمن بن ملجم یہ تین آدمی مشورہ کرتے ہیں یہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تعالیٰ کے مخالف ہو چکے ہیں اور مشورہ کرتے ہیں کہ ساری سارا جھگڑا اس پر ہے کہ ہمیں حضرت علی سے رضی اللہ تعالیٰ تعالیٰ اور یہ جو دوسرے گورنرز ہیں سلیکشن ہے ہم تینوں ایک کام یہ کرتے ہیں کہ ان تینوں کو قتل کر دیتے ہیں ناؤس باللہ تینوں کو ختم کر دیتے ہیں اور جو بڑے بڑے تین گورنر ہیں ان کو انہوں نے سلیکٹ کیا ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دوسرے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اور تیسرے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ دو اور ان تین کے بارے میں ڈیسائیڈ کیا کہ ہم تین تینوں کو ختم کر دیں گے مکہ میں بیٹھ کر یہ مشورہ کر رہے ہیں اب تینوں نے اپنی اپنی ڈیوٹی دی پہلے تو یہ مشورہ کیا کہ بیسٹ ٹائم تینوں کو قتل کرنے کا ہے فجر کی نماز کہ فجر کی نماز میں جب یہ لوگ جائیں گے اور اس زمانے میں ایک طریقہ تھا کہ امامت جو خلیفہ ہوتا یا خلیفہ نے جس کو گورنر بنایا ہے وہی امامت کیا کروایا کرتا تھا تو اس بنا پر انہوں نے کہا کہ یہ تینوں ٹاپ لیول کے گورنرز ہیں اور تینوں بڑے بڑے لوگ ہیں یہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں جائیں گے اور فجر کا وقت ایسا ہے اندھیرہ بھی ہوگا راستے میں یہ بالکل رائٹ ٹائم ہوگا ان پر اٹیک کرنے کا تینوں نے مشورہ کیا کہ ہم تینوں ان تین حضرات کو قتل کریں گے اور طے اس طریقے سے کیا کہ جو برق بن عبداللہ ہے اس نے کہا کہ میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کروں گا اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر تھے ڈمسکس کے دمشق کے تو کہا میں دمشق جاتا ہوں فجر کے وقت میں انہیں قتل کروں گا اور تینوں نے ڈیٹ بھی سیٹ کر دی رمضان المبارک کی سترہ تاریخ سیونٹین توف رمضان فجر کی نماز کے وقت تین ملکوں کو دمشق میں ختم کروں گا سترہ رمضان کو فجر کے وقت میں دوسرا کامر بن بکر تیمی اس نے کہا کہ میں ایجپٹ جاتا اور ایجپٹ کے گورنر ہے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سترہ رمضان فجر کے وقت میں انہیں میں ختم کروں گا نعوذ باللہ اور تیسرا تھا عبد الرحمن بن ملجم اس نے یہ کہا کہ میں کوفہ عراق جاتا ہوں اور عراق میں اس وقت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سترہ رمضان فجر کے وقت میں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ میں ماروں گا نعوذ باللہ ان تینوں نے یہ مشورہ کیا اور مشورہ کرنے کے بعد یہ تینوں اپنے اپنے اس مشن کے اوپر چلے بن عبداللہ پہنچا ہے دمشق اور نظر میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نے یہ پلاننگ کی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ راستہ جس سے وہ فجر کی نماز کے لیے جاتے ہیں اس نے سوچا اسی راستے پر چلا جاؤں گا اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے جا کر اندھیرا ہوگا تلوار سے حملہ کروں گا دوسرا ہے عمر بن بکر تیمی اور اس نے کہا تھا کہ میں ایجپت جاؤں گا اور ایجپت جا کر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں ختم کر دوں گا یہ بھی فجر کے وقت میں پہنچا اب اس کی پلاننگ کچھ ڈیفرنٹ تھی اس نے یہ سوچا جب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں پہنچ جائیں گے اور نماز پڑھانے کے لیے مسلح پڑھ جائیں گے ادھر وہ مسلح پڑ جائیں گے ادھر میں پیچھے سے تلوار سے حملہ کروں گا ان کے سر پر پوری باڈی کو کاٹ دوں گا اور اس طرح انہیں ختم کر دوں گا یہ اس کی پلاننگ ہے عمر بن بکر تیمی کی اب یہ اپنی پلاننگ کے مطابق پہنچا لیکن خدا کا کرنا اللہ کا عجیب معاملہ خدا کا کرنا کہ اس صبح میں جب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ بیدار ہوئے ہیں تو انہیں بہت بخار تھا اور اتنی تکلیف تھی کہ ان کے اندر ہمت نہیں تھی کہ وہ فجر کی نماز پڑھانے جا سکے تو انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو بلایا جو ان کے بہت قریب تھے حضرت خارجہ بن حبیب کو اور ان کو یہ کہا کہ بھائی آج تم فجر کی نماز پڑھا دو میرے لیے بہت مشکل ہے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے خارجہ بن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو میں پڑھا لیتا ہوں اور وہ پڑھانے چلے گئے اب جب نماز کا وقت ہوا ہے امر بن بکر تیمی کو نہیں معلوم ہے کہ یہ ابن عاص نہیں ہے وہ تو یہی سمجھ رہا ہے کہ یہی گورنر ہے گورنر آف ایجپٹ جو نماز پڑھانے کے لیے آئے ہیں تو کا معاملہ پہلے بھی ہوتا رہا اور اللہ معاف کرے کہ آج بھی اگر ہمارے ایسے مسلمان بھائی ہیں کہ جن کی زبان سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں ایسے جملے نکل جاتے ہیں تو بڑی درد اور بڑی تکلیف ہوتی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تو وہ میار حق ہے کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں لٹا دیا کہ کرتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دن تھے ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں اعلان کیا کہ میرے صحابہ اگر میں نے کسی کے ساتھ میں ظلم کا معاملہ کیا ہے کسی کا کوئی حق باقی رہ گیا ہے کسی کا میں نے مال لیا ہے کسی کو میں نے مارا ہے جو بھی معاملہ ہے آ کر مجھ سے اپنا حق لے لو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تم حق لینے کے لیے آؤ گے میں برا نہیں مانوں گا مجھے تکلیف نہیں ہوگی بلکہ میں تو بہت خوش ہوتا ہوں دو قسم کے لوگوں سے ایک تو وہ کہ جس کا حق ہے آ کر وہ اپنا حق مانگ لے یا اپنے حق کو معاف کر دے اس بنا پر اگر میں نے کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کیا ہے تو آؤ اور مجھ سے اپنا اپنا حق مانگ لو صاحب کرام رضوان اللہ بیٹھے ہوئے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حق باقی نہیں ہے آپ کے تو ہم پر بے شمار احسانات ہے کوئی ایسی چیز بیماری ہے میں تیار ہوں وہ صحابی فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے مجھے لکڑی ماری تھی میرے بد... آپ کے بدن پر کپڑا نہیں تھا میرے بدن پر کپڑا نہیں تھا اس بنا پر اگر میں بھی ماروں گا تو آپ کو اپنا کپڑا ہٹانا پڑے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کے لیے بھی تیار ہوں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کو ہٹا دیا وہ صحابی پیچھے سے گئے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چمٹ گئے اور چمٹنے کے بعد میں آپ کی مہر مبارک صحابہ بیان کرتے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ ہم صحابہ کو سب سے زیادہ خوشی زندگی میں دو مرتبہ ہوئی ایک خوشی تو اس دن ہوئی جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جو ابھی میں نے خطبے میں پڑھی کہ اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم وردو عنہم کہ اللہ صحابہ سے راضی صحابہ اللہ سے راضی کہا جب یہ آیت نازل ہوئے ہم اتنے خوش ہو گئے کہ اللہ نے دنیا میں ہمارے لیے رضامندی کا حکم بھیج دیا اور دوسری مرتبہ ہم اس وقت راضی ہوئے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں مسجد نبی سے باہر نکلا تو ایک صحابی آئے کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سوال پوچھنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتلاو کیا پوچھنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے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 يوم يقوم الحساب اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وہ شفا من کل دا اے پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف فرما اللہ بہت بڑے گنہگار ہے مولا بہت بڑے خطاکار ہے اللہ پوری زندگی نافرمانیوں میں گزری ہے مولا بدن کا ایک ایک بال گنہگار ہے اللہ بدن کا ایک ایک عضو گنہگار ہے اللہ سر کے بال سے پیر کے ناخون تک گناہوں میں گندے ہو چکے ہیں پروردگار عالم تو ہمیں معاف فرما دے اے اللہ یہ رمضان کے مبارک ایام ہے مولا ہم سب روزے کی حالت میں ہیں مولا ہم سب صبح سے بھوکے پیاسے ہیں تیری بارگاہ میں ہم نے ہاتھ پھیلایا ہے اللہ دعا کرتے ہیں معاف فرما دے مولا رحم فرما دے مولا کرم فرما دے مولا مغفرت فرما دے مولا ہدایت کا معاملہ فرما دے آقا اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا مولا راضی ہو جا اللہ ہم جانتے ہم نے تجھے بہت ناراض کیا بہت غلط کام کیے پچھلی زندگی کو مت دیکھ مولا ہماری پچھلی زندگی کو تو تو بلا استقاب کے ہمیں معاف فرما دے اللہ صرف یہ دیکھ لے ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم افطار کے پہلے بیٹھے ہوئے ہیں یہ قبولیت کی گھڑی کا وقت ہوتا ہے اے اللہ ہم نے ہاتھ پھیلایا ہے روزے کی ہماری حالت ہے دو رات سے ترابی پڑھ رہے ہیں آئندہ بھی ترابی پڑھنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور نیک کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی طاقت کے مطابق صدقہ خیرات بھی کر رہے ہیں اے اللہ ہمارے ان عمال کو دیکھ کر ہمارے لئے معافی کا فیصلہ فرما دے مولا ہمیں یہ بھی معلوم ہے یہ جتنے عمل ہے اس میں اخلاص نہیں ہے اس میں سوائے ریاکاری کے کچھ بھی نہیں ہے لیکن اے اللہ جو بھی کرتے ہیں مولا تیری قسم تجھے راضی کرنے کرتے ہیں اللہ اسے قبول فرما لے مولا قبول فرما لے اللہ اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما لے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہے انہیں شفائے کاملہ حاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دے مولا جو بیمار ہے انہیں شفا دے دے اللہ مولا تو نے تندرستی کی نعمت سے نوازا ہے اللہ یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ اس نعمت کی قدردانی نصیب فرما دے اے اللہ ہمیں دنیا میں کبھی کسی کا محتاج نہ بنانا اللہ محتاجی کی زندگی سے حفاظت فرما دے مولا رات دن یہی دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں کسی کا نہ بنانا اللہ ایسا بڑھاپا مت دینا کہ مولا کوئی ہمارا پرسان حال نہ ہو ہم گندگی نجاست میں پڑے ہوئے ہو کوئی ہمیں صاف کرنے والا نہ ہو اللہ اسی موتاجی حفاظت فرما دے مولا جیسے آج تُو نے تندرستی دی ہے مرتے دم تک اسی طرح ہمیں چلتا پھڑتا رکھنا ہمارے عوش و حواس کو باقی رکھنا ہماری عقل کو سلامت رکھنا اور مولا ایمان کی حالت میں اپنی بارگاہ میں بلا لینا اے اللہ کلمے والی موت نصیب فرما دے اور مولا کلمہ پڑھتے پڑھتے بلا دے اے اللہ ہم نے لوگوں کے بارے میں سنا ہے کوئی دنیا سے گیا ہے تو دکان کی باتیں کرتے ہوئے گیا کوئی مکان کا تذکرہ کرتے کرتے چلا گیا اے اللہ ایسی موتیں بھی آئی ہے کہ موت کی سختی جب برداشت ہوئی تو مرنے والے نے گندی گندی گالیاں دینا شروع کر دی اور اللہ وہ گندی گندی گالیاں دے کر چلا گیا اے اللہ اسی موت سے عبادت فرما دے مولا اسی موت سے عبادت فرما دے اور مولا مرنے کے بعد تو ہماری عبادت فرمانا تیرے غصے سے بچا لینا تیرے تیری پتر سے بچا لینا تیرے عذاب سے بچا لینا اللہ کبھی کبھی تنہائی میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں خیال آتا ہے ایک دن آئے گا تو بھی لاش بن کر زمین پر دیر ہو جائے گا اللہ ہماری لاش زمین پر پڑی بھی ہوگی جنازے کے تختے میں ہمیں لٹا دیا جائے گا اللہ ہمیں گسل کے لیے لے کر جایا جائے گا اے اللہ اس سے پہلے کہ ہمارا گسل ہمیں دیا جائے تو ہمارے گناہوں کو گسل دے دے اللہ ہمیں کفن کا لباس پہنایا جائے گا مولا لباس سے کفن سے پہلے ہمیں تقوی کا لباس پہنا دے پروردگار عالم وہ گھڑی بھی آ جائے گی ہمیں جنازے کے تختے میں لٹا کر کفن پہنا کر ہمارے گھر پر ہمارا جنازہ بیٹھ دیا جائے گا ہماری ماں بینے بچیاں آخری مرتبہ ہمارے چہرے کو دیکھے گی اور اے اللہ وہ وقت بھی آ جائے گا گھر سے جنازے کے اٹھنے کا وقت آئے گا مولا لوگ رو رہے ہوں گے چلا رہے ہوں گے مولا ہمارا جنازہ ہمارے گھر سے نکالا جائے گا وہ دکان وہ مکان وہ گھر جس کے لیے اتنی محنتیں کی تھی مولا کھالی ہاں سب کو چھوڑ کر چلے جائیں گے اللہ ہمیں قبرستان پہنچا دیا جائے گا لوگ نماز جنازہ کے لیے کھڑے ہوں گے مولا وہ وقت بھی آ جائے گا کچھ لوگ آخری مرتبہ ہمارا چہرہ دیکھ لیں گے اور اللہ ہماری نماز جنازہ پڑھا دی جائے گی نماز جنازے کے بعد میں مولا وہ قبر کی اندھیری کوٹری ہمارا انتظار کر رہی ہوگی مولا ہمارے جنازے کو جلدی جلدی کندہ دے کر لوگ قبر کی گندے بھی کوٹری تک پہنچا دیں گے اللہ ہماری اپنی اولاد قبر میں اتر جائے گی ہمارے بھائی قبر میں اتر جائیں گے جن اولاد کے لیے ہم نے اپنی زندگی کھپا دی جن بھائیوں کی محبت میں سب کچھ قربان کر دیا اے اللہ آج وہ بھی ہمیں زمین میں ڈالنے کے لیے تیار ہو جائیں گے اللہ جنازے کو قبر میں ڈال دیا جائے گا اور مٹی ڈالنا شروع ہو جائے گی مولا لوگ کہیں گے دعائیں پڑھو مٹی ڈالو دعائیں مٹی ڈالو اور اللہ تھوڑی دیر میں ہمیں منو مٹی کے نیچے دفن کر دیا جائے گا مولا مولا اور اس وقت تھوڑی دیر دعا کرنے کے بعد سب ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں گے اللہ اس اندھیری کوٹری میں پھر تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں ہوگا اللہ ہمارا کوئی نہیں ہوگا اللہ اس وقت حفاظت فرما لینا اللہ حفاظت فرما لینا اللہ سوال جواب کو آسان کر دینا قبر کے کے معاملے کو آسان کر دینا اللہ تیرے عذاب سے بچا لے اللہ تیری پکڑ سے بچا لے اللہ تیرے غصے سے بچا لے مولا سچ کہتے ہم تیرا عذاب برداشت نہیں کر پائیں گے مولا اب پھر عذاب برداشت نہیں کر پائیں گے مولا بہت کمزور ہے مولا ہم تیرا عذاب برداشت نہیں کر پائیں گے تیرے حبیب پاک نے فرمایا ہے پورے آدمی کو جب قبر میں ڈالا جائے گا یہ قبر دونوں طرف سے اس کو دبائے گی اس کی پسلیاں پسلیوں سے مل جائے گی اے اللہ اس کی آنکھوں پر کیڑوں کو مسلط کر دیا جائے گا اس کی آنکھیں نوچ لی جائے گی بدن کی چمڑی نکال دی جائے گی اللہ حفاظت فرما لینا اللہ حفاظت فرما لینا اللہ تیرے عذاب سے بچا لے مولا رات کا سناٹا قبرستان میں منو مٹی پیچھے مولا تیرے سوا مارا کوئی نہیں ہوگا اللہ محب فرما دے اللہ راسی ہو جا اللہ راسی ہو جا اللہ عذاب و قبر سے بچا لے اللہ دنیا میں ذرا سا بخار آ جائے پریشان ہو جاتے ہیں ایک روزہ کیا رکھ لیا شام کو نڈال ہو جاتے ہیں اللہ ہم تیرا عذاب کیسے برداشت کریں گے مولا میں تیرے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے مولا تیرا عذاب تو وہ عذاب ہے کہ کہ مسجد نبی کے کونے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیا بات ہے تو تیرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ مجھے عذاب قبر سے ڈر لگتا ہے مولا تیرے نبی تو معصوم تھے اللہ ہم تو گنہگار رہے اللہ تیرے عذاب سے بچا لے مولا عذاب سے بچا لے اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے اگر قبر کا معاملہ صحیح ہو گیا باقی کی منزل آسان ہو جائے گی لیکن اللہ اگر وہاں پکڑے گئے تو پھر مولا آگے بہت پریشانیاں ہیں اللہ معاف فرما دے مولا ناسی ہو جا ہم سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما لے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ دفعہ ہماری ان دعاؤں کو قبول قبول فرما لے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك